کہ تم نیکیاں بجا لانے میں سبقت کرو جہاں کہیں بھی تم ہوگے آخرت میں اللہ رب العزت تم سب کو جمع کر دیں گے حساب و کتاب کے لیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں ومن من و خرجتا اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں نکلیں باہر اپنے علاقے سے تو نماز کے وقت اپنا روح مسجد حرام کی طرف کریں یہ بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے من ہے خرجتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام جہاں کہیں بھی آپ باہر نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کریں اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کریں یہ حکم ہم نے اس لیے دیا ہے بار بار تاکہ لوگ تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکیں مگر یہ کہ جو ہیں ظالم وہ کچھ باتیں کرتے ہی رہیں گے آپ ان سے نہ ڈریں مجھ سے ڈریں اور میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر رہا ہوں ولا اللہ تحتدون اور یقیناً تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے بات سمت قبلہ کے متعلق مسلسل ہو رہی ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ دو حکم بڑے اہم ہیں کہ جس پر بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر امت کو تنبیہ مقصود تھی کہ اس کے اگر رخ نہ کیا اور ان کی بات مانی تو ہم ناراض ہو جائیں گے جیسے شرک کی بات تھی ایسی ہی اس کی فرض نماز کے لیے سمت قبلہ بھی فرض ہے اگر کسی شخص کو قبلے کی جہت معلوم ہے اور پھر بھی وہ فرض نماز کی ادائیگی میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ایسے علاقے میں چلا گیا کوئی نمازی شخص مسلمان کہ وہاں پہ اس کو خود بھی قبلے کا اندازہ پتہ نہیں اور وہ کوئی لوگ بھی ایسے موجود نہیں ہے کہ اس کو بتا سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو پھر یہ سوچو بچار کر کے اندازہ لگا کے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں تحری کرنا لیکن یہ حکم دیکھیں آپ اتنا اہم ہے کہ بار بار قرآن مجید مقرر مقرر کہہ رہا ہے دو تین مرتبہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے آج بھی سبق میں یہی ہے کہ ولی کل وجہتن ہوا مولیہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک جہت دی ہے جس کی طرف وہ روک کرنے والے بنے خواہ یہود تھے نصارہ تھے ابراہیم علیہ السلام تھے اس سے پہلے آدم علیہ السلام تھے یہ سارے حضرات جو صاحب شریعت پیغمبر گزرے ہیں ان کو ہم نے ایک رخ دیا تھا کسی کو بیت اللہ دیا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور کسی کو بیت المقدس دیا ہے جیسے یہود کو اور پھر آپ کی شریعت یعنی آخری شریعت کو گویا کہ دونوں قبلے دیے پھر آخر میں اٹل فیصلہ کر دیا کہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ ہوگا اب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے اصل تو ہے نیکی کو بجا لانا جو حکم دیا گیا اس پر انسان عمل کرے وہی اصل مسلمان ہے یہ بات ماننا ہے بعض دفعہ یہ تحویل حکم میں بھی جائزہ ہوتا ہے کہ کون شخص حکم کے بدلنے میں ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کس کو نہیں اچھا لگتا تو پھر وہ اڑ جاتا ہے اور بات نہیں مانتا جیسے سید کی بحث کہیں کی نا اسلامی کتب میں کہ سید کون ہوتا ہے کون سے خاندان کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں جو سید ہم کہتے ہیں تو آخر میں جو بات فیصلے میں آ کے کرتے ہیں تمام علماء محدثی کل مومن تقین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ شخص جو صحیح ایمان والا ہے اتباع والا ہے بات شریعت کی وہ مانتا ہے بس وہ آل رسول ہے اور اگر وہ ہے خاندان رسول لیکن رسول کی بات نہیں مانتا اتباع اس میں نہیں ہے شریعت کی بات وہ نہیں مان رہا تو وہ آل رسول نہیں ہے جیسے کہ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ سید ہیں یہ آل رسول ہیں اور رہی بات ابو جال کی جب کہ اس کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا حضرت اکرما یا ابو لہاب کے بعد میں لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کے میرے چچوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہیں میرے خاندان کے لیکن یہ آل رسول نہیں ہوں گے ان کی اولاد آگے سید نہیں کہلائے گی وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں جو سید کے آگے اور مسائل ہیں ان کا احترام کرنا ہے کس کا نہیں کرنا تو اصل بات یہ ہے کہ ہر امت کو ہم نے ایک جہت دی ہے کسی کو بیت اللہ شریف کسی کو بیت المقدس یہ تو اصل بات کون مانتا ہے کس کو کیا کہا گیا تھا فست بک الخیرات بس نیکی میں سبقت کرو جو حکم ملا اس کو مانو اور نماز کو پابندی سے بچا لاؤ بعض حضرات نے فست بک الخیرات کی یہ بات لکھی ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرو جیسے نماز فرض ہو گئی وقت داخل ہو گیا نماز کو ادا کرو یہ استفست بکو یعنی سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذمہ میں فرض ہوا اس کو ادا کرو اور امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو مسئلہ کی یہی ہے کہ ہر موسم میں نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا مستحب ہے جبکہ احناف میں دوسری جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرو یا یوں کرو اس اعتبار سے کچھ فرق ہے لیکن اول وقت میں نماز جب داخل ہو گیا ٹائم تو سب کے نزدیک ہو جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے تو بڑا ایک خاص قسم کا دل کو ایک برکت سی حاصل ہوتی ہے نماز کی ادائیگی ہو گئی انسان فارغ ہو گیا تسلی ہو گئی اس کے بعد کسی کام میں انسان مصروف ہو جائے ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں تاخیر ہو جائے قضا کی شکل بن جائے یا ایسا آگے مصروف ہو گیا کہ نماز ہی نہ ادا کر سکا اس لیے نماز کو فسط بک الخیرات یعنی پہلے وقت میں نماز ادا کرو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پہلے بھی عرض کیا تھا جیسے نماز کا وقت ہو جائے فرض نماز کا وقت ہو جائے ادا کرو نماز اور نمبر دو جیسے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو اس کو بلا وجہ نہیں رو کے رکھنا چاہیے بس جلدی سے کفن دفن کر کے جنازے کا انتظام کیا جائے اس میں تاخیر مضر ہے اور تیسری چیز کہ بیٹا یا بیٹی جیسے گھر میں جوان ہو جائیں اور ان کا کچھ مناسب رشتہ آ گیا تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے یہ تینوں چیزیں جتنا جلدی ہو سکیں اتنا سکون کا سبب بنتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اولاد جوان اور والدین نے بلا وجہ ان کے رشتے میں تاخیر کی ہے کہا لڑکا ہو یا لڑکی اور ان سے کوئی گناہ غلطی ہوئی تو جہاں وہ گناہ گار ہیں ایسے ہی والدین بھی گناہ گار ہیں کہ ان کے رشتے میں تاخیر کیوں انہوں نے کی ہے جب والد کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری عفت اور پاکدامنی ہے کہ جو وہ اولاد کو عطا کرے اس میں اس چیز کا وہ خیال رکھے کہ مناسب جیسے کف ملے رشتہ ملے بس کر دینا چاہیے آگے معاملہ اللہ کے حوالے ہے رزق اللہ تعالیٰ ان جانوروں پرندوں کو دیتا ہے جن کا نہ کوئی روزگار ہے نہ کوئی وہ ملازم ہے نہ وہ کچھ ہیں صبح وہ چلتے ہیں شام کو آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کے پاس نہ گرم بستر ہے نہ ایئر کنڈیشن ہے نہ قالین ہے وہ مرتے بھی نہیں ہیں ہر روز پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھتا ہے صحت کے ساتھ رکھتا ہے وہ رکھتا ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں اتنا زیادہ دنیاوی امور کی پریشانی ذہن میں نہیں لینی چاہیے اسباب کی حد تک کوشش سنت ہے باقی فیصلہ اللہ رب العزت کے حوالے ہو تو جب مناسب رشتہ آ جائے کر لینا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے ان کے حلیامہ بنکم و من ملباد ان یقین فقرار یگن کم اللہ من فضلی تو حکم یہ ہے کہ نکاح میں جلدی کرو جیسے کچھ مناسب رشتہ آ جائے جلدی کرو اور تم سمجھتے ہو کہ فقیر ہو فقیر ہو نکاح کیسے کرو یقون فکرا یقین کو اللہ ہو فضلی نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا کہ تم ایک نیکی چاہتے ہو پاک دامنی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا اور ایسا ہوتا ہے تو فسط بک الخیرات ہر امت کو ہم نے ایک جہت دی ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک جہد دی ہے کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو وہ کرتے رہے اصل بات ہے بات کو ماننا اور نیکی کو جلدی بجا لانا یہی بات دیگر نیکیوں میں نماز کے علاوہ بھی ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس میں اب بعض لوگ نکال بھی رہتے ہیں پھر بھی سائڈ میں نوٹوں کو رکھ کے دیکھتے رہتے ہیں بھائی زکوٰۃ دینی ہے دینی ہے لیکن ان نوٹوں کو دیکھتے بھی رہنے دینی بھی ہے علیحدہ بھی رکھی ہوئی ہیں جلدی نیکی کرنی چاہیے جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی ان نوٹوں کو علیحدہ کیا مستحق تک پہنچاؤ تاکہ ثواب میلے برکت شروع ہو جائے یہی بات حج کی ہے کہ حج جیسے فرض ہو جائے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے حج ادا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اور بہت فائدے ہو جائیں گے اینما تکونو یتبکم اللہ جمیعا کوئی امت بھی ہو کہاں بھی ہو اس نے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے ساروں نے ایک دن ایک میدان میں جمع ہو جانا ہے وہ میدان حشر ہے اس کی فکر کرو کہ اس حساب و کتاب کے لیے تیاری کیا ہے کیا اس کے لیے لے کر آ رہے ہو یہ سوچنا ہے کہ تم سب نے جمع ہو جانا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں اور وہاں انصاف کا میزان قائم ہوگا ہر ایک چیز کا وہاں تو حساب و کتاب ہوگا پوچھ ہوگی تو یہ فکر پیدا کرو نیکیوں میں جلدی کرو اور یہ فکر پیدا کرو کہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے یہاں جتنے کچھ گزر گئے اب پینتیس چالیس سال گزر گئے تو بیس پچیس سال ہی اور ہونے ہیں اندازہ تو یہی ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے تریسٹھ سال سے زیادہ جس کو عمر مل جائے رسول پاک کی زندگی سے زیادہ جس کو زندگی مل گئی تو اللہ کا انعام ہے اس پر وہ ہر روز توبہ اور استغفار میں اضافہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو انعام ملا ورنہ تو اس امت کی عمر اتنی ہے دیکھو حکومتیں ریٹائر کر دیتی ہیں ساٹھ سال میں نا ان کو کس نے بتایا ساٹھ سال میں ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے ان کے اندازے ان کے مشورے ان کے میٹنگ ان کی ساری جستجو توانائیاں خرچ ہونے کے بعد فیصلہ وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام نے پہلے ہی کر دیا کہ اس امت کی عمر ہی ساٹھ سال یا تریسٹھ سال ہے تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کی اور سجدے استغفار تلاوت کی طرف مصروف کر دے تو وہ فکر کرو علماء نے لکھا ہے اس پوری زندگی کا خلاصہ تبلیغ کا تلاوت کا احادیث کا درس تعلم کا سب چیزوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ انسان کو وہ ایک بات سمجھ میں آ جائے اور وہ یہی بات ہے کہ نماتک اللہ جمیا یہ فکر یہ یہ فکر لگ جائے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے تمام تبلیغ کا تمام نیکیوں کا تمام چیزوں کا ایک ہی وہ فکر دینی ہے وہ یہ کہ حساب کے لیے تیاری کرنی ہے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا جھوٹ سے بھی گریز کرے گا گناہ اوروں سے بھی گناہوں سے گریز کرے گا عبادات کو بھی صحیح معنی میں بجا لائے گا تو اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھے گا ظلم سے بھی بچے گا کیوں اس لیے کہ سب چیزوں کا حساب و کتاب ہونا ہے آگے پھر وہی حکم کر دیا اومن ہے سو خراج تھا فول وجہ کا شطر المسد الحرام قرآن مجید نے اس مقام پہ اسی ایک ایت میں ایک دو ایتوں میں تین مرتبہ اکٹھا ذکر فرمایا کہ جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں وہ بعد میں پانچ منٹ ہم نماز کے لیے دیں گے سنتوں کے لیے اور دوسری مرتبہ پھر یہی فرمایا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ جہاں بھی آپ نکلیں تو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں پھر آگے پھر یہی فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم لو یعنی جمع کا خطاب پہلے آپ کو مخاطب کیا پھر اس کے بعد تمام امت کو کہ جہاں کہیں بھی آپ لوگ نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف تین مرتبہ مسلسل بیان کرنے کی ایک وجہ علماء مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ پہلا حکم تو حدود حرم کے اندر رہنے والوں کا کو ہوا کہ وہ بھی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں میں نے عرض کیا تھا دو باتیں الگ ہیں ایک ہے مسجد حرام کے اندر ہے کوئی شخص اور اس کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے وہ تو عین بیت اللہ اس کا قبلہ ہے جب بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے وہ عمارت کالے رنگ کی جو ہے اگر وہ دور ہے اور بیت اللہ شریف نظر نہیں آ رہا خام مکہ میں ہی ہے حدود حرم میں ہی ہے تو مسجد حرام کی طرف منہ کرنا اس کے لیے فرض ہے عین بیت اللہ شریف عمارت کی طرف منہ کرنا اب لازم نہیں رہا یہ حکم پھر تو دوسری مرتبہ جو فرمایا میں خراج طل وجہ کا شطر المسجد الحرام یہ یہ عرب دنیا کے لیے ہے اور تیسری مرتبہ جو پھر اسی عید میں فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو مسجد حرام کی طرف تو تمام مسلمان عجم کے لیے بھی یہی حکم مطلب یہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے خواہ حدود حرم کے اندر رہتا ہو خواہ حدود حرم سے باہر ہل میں عرب علاقوں میں رہتا ہو